ان کو جکڑ بند کر دیا جاتا ہے جو لوگوں کو دین کی طرف آنے سے روکتے ہیں جب وہ قید میں چلے جاتے ہیں تو ماحول بدل جاتا ہے اور جو آدمی گیارہ مہینے بھی دین کی طرف متوجہ نہیں ہوتا وہ رمضان میں اس کی طبیعت اندر سے چاہنے لگتی ہے کہ میں بھی مسجد میں آؤں میں بھی تلاوت کروں میں بھی ذکر کروں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا سیزن ہے موسم ہے اور اس مہینے میں ذکر اذکار تلاوت اور دعاؤں کا بہت اہتمام ہونا چاہیے اب ایک دعائیں تو وہ ہیں جو ہم اپنی خواہش کے مطابق اللہ سے مانگتے ہیں لیکن ان دعاؤں کے مقابلے میں ایسی دعائیں جو انبیاء علیہ السلام کی زبان پر جاری ہوئیں وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہیں اور ان کو قرآن پاک میں اسی لیے اللہ تعالی نے نقل فرمایا ہے تاکہ امت محمدیہ بھی ان دعاؤں کو مانگے اور اس کو وہ دعائیں نصیب ہوں قبول کی جائیں کیا شان کریمی ہے اللہ تعالی کہ بتا رہے ہیں ایسے مانگو یہ ہے مانگنے کی چیز کیونکہ ہماری فہم تو ناقص ہے جیسے ایک بچہ ہوتا ہے اس کے تو جو میں جی میں آ جائے وہ مانگنے لگ جاتا ہے کبھی ایسی چیز بھی مانگنے لگتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے مگر ماں باپ اسے دیتے نہیں ہیں بلکہ اس کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یہ نہیں یہ لو یہ تمہارے لیے زیادہ نفع بخش ایسے ہی بہت سی دعائیں ہم مانگتے ہیں مگر وہ ہمارے حق میں خیر نہیں ہوتی اللہ تعالی ہماری مسلحت کو ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں تو انہوں نے اپنے کلام پاک میں ہمیں سکھلایا ہے کہ یہ مانگا کرو اب سب سے بڑی چیز مانگنے کی کیا ہے آپ ذرا غور فرمائیے سب سے بڑی چیز ہے سرات مستقیم اور اس کے مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرما دیا کہ بس مانگتے ہی رہو کیا آدمی مانگتا ہی رہے کیونکہ ہر نماز میں اور نماز کی ہر رکت میں یہ دعا شامل ہے اس دن سرات المستقیم کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے سیدھے راستے پر جمائیے تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا انعام اور احسان ہے بہت سی دعائیں قرآن پاک میں ہیں ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے اور سمجھ کر پڑھنا چاہیے محض رسمن نہیں معنی کے استحظار کے ساتھ ان کو پڑھنا چاہیے علماء نے ایسی کتابیں لکھ دی ہیں جس میں ان کو سب کو جمع کر دیا جیسے مناجات مقبول ہے الحزب العظم ہے حسن حسین ہے اس کا معمول بنانا چاہیے ان دعاؤں میں اللہ نے عجیب تاثیر رکھی جس کو مانگنا آ جائے اور دعاؤں کا استحصار نصیب ہو جائے اس کے لیے سارے دروازے کھل جاتے ہیں کوئی دروازہ بند نہیں رہتا ہے تو انہی دعاؤں میں ایک جملہ ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے یہ دعا ہے سیدنا حضرت یوسف علا نبی السلاۃ والسلام جن کو اللہ تعالی نے کمال حیا سے سرفراز فرمایا تھا اور بڑے مشکل مرحلے سے گزرے مگر پاک صاف گزر گئے اللہ نے انہیں حسن عطا فرمایا اور ایسا حسن تھا کہ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کو جو حسن ملا اس کا آدھا حصہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا شطر الحسن جو دیکھتا تھا بس فریفتہ ہو جاتا تھا اور آپ سے آپ کے بھائیوں نے حسد کیا اور پلان بنا کر کنویں میں ڈالا ہے چھوٹے بچے تھے آپ وہاں قافلے والے پہنچے پانی لینے کے لیے اب جو انہوں نے ڈول ڈالا تو حضرت ڈول میں بیٹھ گئے کھینچنے والے نے سمجھا کہ ڈول پانی سے بھر گیا اب جو کھینچا اور اوپر ڈول نکل کے آیا تو دیکھا کہ ارے یہ تو بچہ بیٹھا ہے اور اتنا خوبصورت ان ہاذا اللہ ملک ان کریم یہ تو کوئی بڑا باعزت فرشتہ لگ رہا ہے یا بشا ہاضا غلام اور اس کے بعد پھر رفتہ رفتہ آپ مصر پہنچ گئے اور وہاں کا جو عزیز تھا بادشاہ حاکم تھا اس کے گھر میں آپ کی پرورش ہونے لگ گئی اور آپ جوان ہو گئے اور جوان بھی اس حالت میں کہ حسن سراپا تھے تو اس کی بیوی جو تھی وہ آپ پر فریفتہ ہو گئی اب آپ جوان ہیں اور بیوی بھی جو ہوگی بظاہر خوبصورتی ہوگی اور اس پر ایسا جنون سوار ہوا کہ ایک موقع پر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ کمرے میں بند کر لیا اور برائی پر آمادہ کرنے لگ گئی یعنی خود عورت کی طرف سے پیشکش ہو رہی ہے برائی کی اور دروازے بند ہیں گناہ کا پورا موقع موجود ہے بظاہر کوئی بدنامی کا ڈر بھی نہیں کوئی دیکھ بھی نہیں رہا اور گھر کی مالکن خود یہ عمل کرنے کو تیار ہے یہ ایسا نازک موقع ہے کہ بڑے بڑے متقی پرہیزگار کے تقوی بھی پگھل جائیں آپ ذرا سا سوچئے کبھی تنہائی میں کیسا نازک موقع ہے قرآن کہتا ہے وراودت التی ہوا فی بیتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك جس کے گھر میں آپ رہتے تھے وہ آپ کو پھسلانے لگی اور دروازے اس نے بند کر لیے اور کہا جلدی کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلاۃ والسلام کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ آپ کی پاک بازی کی بڑی دلیل ہے معاذ اللہ اللہ کی پناہ انہو ربی احسن مسوایا انہو لا یفلح الظالمون جس رب نے مجھے کنویں سے نکال کر یہاں بہترین ٹھکانہ عطا کیا آج اگر میں اس کی بات مان کر معصیت میں مبتلا ہو جاؤں گا تو مجھ سے بڑا ظالم اور نافرمان اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے اور اس کے بعد آپ چل دیے رکے نہیں دروازے بند تھے پھر بھی چل دیے تو اللہ کی مدد آئی جس دروازے پر پہنچتے رہے وہ دروازے کھلتے رہے پیچھے سے اس نے دامن پکڑنے کی کوشش کی جس سے دامن اس کے ہاتھ میں رہ گیا کرتے کا مگر آپ نکل آئے دنیا کے سامنے نمونہ پیش کیا کہ جو آدمی گناہ کی جگہ پر پھنس جائے تو یوں نہ کہے کہ میں پھنس گیا بلکہ اللہ کی پناہ چاہے اور چلنا شروع کر دے اس جگہ سے تو اللہ کی مدد آئی یہ نہیں کہ جی میں تو مجبور تھا میں تو بالکل پھنس گیا میں تو کر نہیں سکتا یہ کیا بات ہوئی وہ طریقہ اختیار کرنا ہے جو یوسف علیہ السلام نے اختیار کیا اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ دونوں آگے پیچھے چل رہے تھے اور دروازے کھلے تو وہ عزیز مصر سامنے ٹہل رہا اس نے دیکھا کہ بیگم جو ہے یہ پیچھے پیچھے اور یوسف آ گیا بیگم کی نظر پڑی تو اس کے بھی پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ یہ کیا آفت اس نے فوراً الزام لگا دیا کہ یہ میرے ساتھ برا کرنا چاہ رہے تھے اور ان کو تو سزا ملنی چاہیے یا تو قید میں ڈالو یا سخت سزا دو تو وہاں ایک چھوٹا بچہ گہوارے میں لیٹا تھا اللہ نے اسے گویا عطا فرمائی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو رسوا نہیں فرمانا چاہیے اس نے کہا کہ دیکھ لو کہ دامن آگے سے پھٹائے کہ پیچھے سے اگر آگے سے پھٹا ہے تو یہ سچ کہہ رہی ہے اور یہ غلط کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو دلیل ہے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے اب جو دیکھا گیا تو پیچھے سے پھٹا تھا علی کھل گئی مگر گھر کا معاملہ تھا اس نے کہا کہ چلو رفع دفع کرو ختم کرو آئندہ ایسا کچھ نہ ہو مگر عورتوں کی بات چھپتی کہاں وہ تو رفتہ رفتہ اب تمام بیگمات میں پھیل گئی کہ یہ جو زلیخا ہے یہ تو اپنے غلام پہ عاشق ہو گئی اسے اور کوئی ملے ہی نہیں تو ہر مجلس میں یہ چرچا ہونے لگ گیا تو زلیخا نے یہ کیا کہ ایک دن سب کو بلایا دعوت دی اور کھانے کے بعد پھل فروٹ رکھے اور ہر ایک کے ہاتھ میں چھری دے دی کہ خود کاٹو خود کھاؤ اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم ذرا ان کے سامنے سے گزر جاؤ یوسف علیہ السلام پر جب ان عورتوں کی نظر پڑی تو یہ تو حقدق رہ گئی فلما رائی نہ ہو اکبر نہ ہو وقت نہ اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے بجائے فروٹ کاٹنے ایسی بدہواس ہوئی سنی اور کہنے لگے کہ یہ تو انسان نہیں ہے یہ تو کوئی فرشتہ ہے معزز فرشتہ اور اب یوسف علیہ السلام کو آمادہ کرنے لگی کہ جو زلیخا کہہ رہی ہے اس کے حکم کی تمہیں تعمیل کرنی ہے اب تک تو ایک عورت تھی اب یہ سب چپٹ گئی اب بتائیے کیسا نازک موقع ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان پر ایک جملہ نکلا جو ہم سب کے لیے پوری امت کے لیے عبرت کا نمونہ ہے قال رب السجن مما يدعونني الی میرے پروردگار دیوار مجھے جیل میں جانا منظور ہے مگر جس بات کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں آپ کی معصیت کی طرف وہ مجھے ہرگز منظور نہیں جیل چلا جاؤں گا تکلیف برداشت کر لوں گا لیکن آپ کی نافرمانی اور معصیت کا داغ اپنے دامن پہ نہیں لگنے دوں گا یہی جذبہ ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے یہ نہیں کہ خواہشات سے آدمی مغلوب ہو جائے اور موقع پر نافرمانی میں آگے بڑھ جائے بلکہ یہ بات اللہ تعالی کو بہت پسند ہے کہ گناہ کا موقع ملنے کے باوجود آدمی گناہ سے پیچھے ہٹ جائے اللہ کے ڈر سے یہ بہت بڑی بات سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات آدمیوں کو عرش کا سایہ ملے گا آخرت میں جب کوئی سایہ نہ ہوگا ان میں ایک آدمی کون ہے رجل دات راتم ذات منصب و جمال اللہ جس آدمی کو کوئی حسین عورت کوئی منصب والی عورت وجاہت والی عورت برائی کی طرف بلائے اور وہ کہہ دے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے یہاں تھوڑی سی بر وقت آدمی دل کو جبر کر کے اور گناہ سے بچ گیا اللہ کے ہاں اس کا درجہ بہت بلند ہو جائے بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامن رہے اور آپ کو جیل میں رکھا گیا اور پھر بادشاہ نے خواب دیکھا اور اس خواب کے نتیجے میں آپ کی جیل سے رہائی ہوئی اور ایک وقت وہ آیا کہ پوری سلطنت کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں ہوگی اللہ نے منظر دکھایا کہ جنہوں نے حسد کیا تھا وہ تو ناکام ہو گئے اور جو محسود بنے تھے اللہ نے انہیں اس کنویں سے نکال کر پائے تخت تک پہنچا دیا اور وہ بھائی آپ کی خدمت میں غلہ لینے کے لیے آئے آپ تو پہچان گئے وہ نہیں پہچان سکے کیونکہ انہیں تو یہ تصور ہی نہیں تھا کہ یوسف جسے ہم نے کنویں میں ڈال دیا وہ بھلا یہاں بھی ہو سکتے ہیں پھر ایک دن وہ آیا کہ یہ سارا خاندان حضرت کے پاس آیا آجی اور توازوں کے ساتھ اور والدین بھی آ گئے تو ان تمام نعمتوں کو یاد کر کے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جملے ادا فرمائے فاطر السماوات والارض اے آسمان اور زمینوں کو پیدا کرنے والے انت ولی فی والآخرہ آپ دنیا میں بھی میرے مددگار ہیں آخرت میں بھی آپ ہی میرے مددگار ہو سکتے ہیں کیا مانگنا ہے یہ ہے سوچنے کی بات یہ ہے سوچنے کی بات جو اب ہم عرض کرنے جا رہے ہیں یہ تو ایسا موقع تھا کہ یوسف علیہ السلام پوری کائنات مانگ لیتے اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے بڑے مراحل سے وہ گزرے اور ہر امتحان میں وہ کامیاب ہوئے سرخ روح ہوئے جو چیز چاہتے مانگ لیتے مگر انہوں نے کیا مانگا توفنی مسلمان اسلام کی حالت میں مجھے اپنے پاس بلائیے گا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ لاحق کر دیجیے گا مجھے تو یہ چاہیے اسلام پر میری موت آئے آخرت میں نیک لوگوں کے ساتھ میرا حشر ہو آپ اگر غور کریں گے تو اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہو سکتی کسی بھی انسان کے لیے توفنی مسلمان و بے بالصالحین زندگی تو جیسے بھی گزرے لیکن اسلام پر موت آئے اور آخرت میں نیک لوگوں کے ساتھ حشر ہو یہ ہمارا جذبہ یہ ہمارا دائریہ یہ ہمارا مشن ہونا چاہیے یہی مزاج بنایا تھا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سامنے بس یہی چیز تھی اسلام پر موت آئے نیک لوگوں پر کے ساتھ حشر چنانچہ ایک واقعہ احادیث میں منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عشاء کے بعد مشورے کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جو گھر ہے وہ جب آپ مسجد نبی میں جائیں گے تو دائیں طرف لکھا ہوا ہے حاضی خو خطو ابھی بکری صدیق وہی جگہ ہے ان کے مکان کی اور بائیں طرف حضور کا روزہ اقدس ہے جو حجر مبارکہ ہے تو مسجد میں نماز پڑھ کے آپ ادھر تشریف لے آئے دائیں جانے اور آپ کے ساتھ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی تھے تو یہ تینوں حضرات دیر رات تک مشورہ کرتے رہے کافی دیر ہو گئی تو مشورہ ختم ہوا تو اب پیغمبر علیہ السلام اپنے حجرے میں تشریف لے جا رہے ہیں تو یہ دونوں حضرات چھوڑنے کے لیے گئے ساتھ اندھیری رات ہے بیچ میں مسجد ہے اور یہ آداب میں سے ہے کہ کوئی بڑا آدمی آئے تو اس کو اکیلے واپس نہ کیا جائے اس کو چھوڑ کر کے آیا جائے یہ آداب میں سے ہے اب یہ دونوں حضرات ہیں حضور اکرم علیہ السلام اندھیری رات ہے تو دیکھا کہ کوئی مسجد میں قرآن پڑھ رہا ہے نماز میں تو تینوں رک گئے اور کان لگا کر سننے لگے تو حضور نے فرمایا کہ ارے یہ تو ابن یہ تو ابن ام عبد معلوم ہوتے ہیں یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں اور پھر فرمایا کہ یہ تو اتنا اچھا پڑھ رہے ہیں کہ جس کو ایسا قرآن پڑھنا پسند ہو جیسے وہ ابھی تر و تازہ نازل ہوا ہے تو وہ ابن مسعود کے لہجے میں قرآن پڑھا کرے سننے لگے اب انہوں نے رکو کر دیا قادے میں پہنچ گئے تو حضور نے زور سے فرمایا سل توتا دعا کرو جو مانگو گے ملے گا مسجد نبی ہے رات کا وقت ہے حضور خود فرما رہے ہیں سل توتا اس موقع پر جو بھی مانگ لیا جاتا کم تھا ملتا ضرور ہم جیسوں کو ایسا موقع ملے تو پتہ نہیں کیا کیا مانگ لیں میں حضور کہہ رہے ہیں سل توتا جو مانگو گے وہ ملے گا مگر پیغمبر علیہ السلام نے تربیت جو کی تھی اس تربیت کا اثر دعا میں بھی نمایاں تھا کیا دعا مانگی سبحان اللہ فرمایا اللہم انی اسألوکا کا ایمان لا یزول ونعیما لا ومرافقت کا فی جنت القلب اے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں ایسا دائمی ایمان جو کبھی ختم نہ ہو کبھی زائل نہ ہو مرتے دم تک ایمان نصیب ہو یہ مانگتا ہوں اللہ انفت ایسی نعمتیں مانگتا ہوں جن کو جو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی یعنی جنت کی نعمتیں اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جیسے دنیا میں پیغمبر علیہ السلام کی رفاقت ملی اللہ تعالیٰ جنت میں بھی آپ کی رفاقت نصیب فرمائے یہ صحابہ کا مزاج ہے ایمان دائمی جنت کا حصول اور حضور کی رفاقت کی خواہش اور تمنا تو ایسی ہی دعا اور ایسی ہی خواہش ہم میں سے ہر فرد کی بھی ہونی چاہیے کہ ہم ایمان پر دائم اور قائم رہیں ایسے اعمال بجا لائیں جو ہمیں جنت میں داخلے کا سرٹیفکیٹ نصیب کرا سکیں ہر گناہ سے بچیں جو گناہ ہو گئے ان سے سچی توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ بہت ارحم الراحمین ہیں خیر ہے ہیں العیوب ہیں مانگنے والوں کے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے اللہ کے ہاں دینے میں کمی نہیں بندوں کے ہاں دینے میں کمی ہوتی ہے ایک مرتبہ دے دیا دو مرتبہ دے دیا تین مرتبہ دے دیا پھر ہاتھ کھینچ لیتا ہے آدمی چاہے ارب پتی کیوں نہ ہو اور کم سے کم اتنا تو ہوتا ہی ہے کہ مانگنے والے کو حقیر تو ضرور سمجھتا ہے کتنا ہی بڑا ارب پتی کیوں نہ ہو ننانوے فیصد لوگوں کا حال یہی ہے صرف اللہ کی ذات وہ ہے جو کبھی مانگنے سے منقبض نہیں ہوتی اور جو مانگتا ہے اس کی عزت اللہ کے ہاں بڑھتی ہے اور جو نہیں مانگتا اس کی عزت گھٹتی ہے تو اللہ سے مغفرت مانگنی ہے رحمت مانگنی ہے توفیق خیر مانگنی ہے اللہ تعالی ہم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرمائیں اور ہماری سب دعائیں قبول فرمائیں اور اس بابرکت مہینے کو پوری امت کے لیے خیر اور عافیت رحمت برکت کا ذریعہ بنائیں ہمارے ظاہر و باطن میں یکسانیت پیدا فرمائیں قول و فعل میں موافقت نصیب فرمائیں اپنی رضا اور خوشنودی سے نوازیں وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين